ابراہیم بن عبداللہ نے یہ روایت بیان کی یعنی حضرت علی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع فرمایا ہے اس میں یہ مزید بیان کیا میں یہ نہیں کہتا کہ تم لوگوں کو منع کیا ہے سننے ابو ابوتابوت حدیث نمبر چار